معمر نے ابن منقدر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہم مانا روایت بیان کی مگر انہوں نے کہا یہ قوم کا بدترین فرد ہے اور یہ گھرانے کا بدترین فرد ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو ستانوے